حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی لباس دیکھا جو مسجد کے دروازے کے پاس بیچا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعے کے دن زیب تن فرمایا کریں یا جب آپ کے پاس وفود آئیں تو ان کے استقبال کے لیے پہنا کریں تو اچھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے مزید جوڑے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عنایت فرمایا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے یہ دے رہے ہیں حالانکہ اتارد کے جوڑے کے بارے میں اس سے پہلے آپ جو کچھ فرما چکے ہیں فرما چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں یہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اسے خود پہنو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑا اپنے ایک بھائی کو دے دیا جو کہ مشرک تھا اور مکے میں رہتا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار